امام مالک نے بیان کیا ان سے ایوب سختیانی نے اور ان سے محمد بن سیرین نے ان سے ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب یا ام کلثوم رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی آپ وہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ تین یا پانچ مرتبہ غسل دے دو اور اگر مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ دے سکتی ہو غسل کے پانی میں بیری کے پتے میں لالو لو اور آخر میں کافور یا یہ کہا کہ کچھ کافور کا استعمال کر لینا اور غسل سے فارغ ہونے پر مجھے خبر دے دینا چنانچہ ہم نے جب غسل دے لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنا اظہار دیا اور فرمایا کہ اس سے ان کی قمیض بنا دو آپ کی مراد اپنے اظہار سے تھی صحیح بخاری हदीस नंबर एक हज़ार दो सौ तिरपन